بن نے نے سے انہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو بہتر